بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر جاننا چاہیے مطلب یہ ہے ایسی ذات جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور دیکھتا ہے تو یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آج بھی تمام جگہ پر ہے اور کائنات کی تمام چیزوں سے واقف ہیں اس بارے میں احمد رضا خان بریلوی کے خاص معتقد احمد سعید کاظمی فرماتے ہیں کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں تسکین الخواتر فی مسئلہ الحاضر و احمد رضا خان خود تحریر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہاں میں ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے خالص الاعتقاد صفحہ نمبر اکتالیس دوسری جگہ پر مفتی یار لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرے ذرے پر ہے اور نماز تلاوت قرآن محفل میلاد شریف اور نعت خانی کی مجالس میں اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں جا الحق صفحہ نمبر ون فائیو فائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حد تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں جا الحق صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ یعنی گویا کہ اپنی پیدائش کے مناظر بھی دیکھ رہے تھے اب یہ کتنی گھٹیا بات ہے مزید یہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہی نہیں بلکہ اوزیا بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں جا الحق میں ہے کہ اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں جا الحق صفحہ نمبر ایک سو چون مولانا احمد رضا خان خود تحریر کرتے ہیں اگر وہ یعنی اولیاء چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں سے ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عقیدہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے توازت کے خوف سے صرف حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اور کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے تسکین الخواتر کی مسئلہ الحاضر و احمد سعید کاظمی کی جا الحق صفحہ نمبر ایک سو پچاس سے ایک سو چون تک اسی طرح ملفوظات نمبر ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ خالص الاعتقاد صفحہ چالیس فتح رضویہ جن نمبر چھ صفحہ ایک دس ہزار ایک سو بیالیس ہاں، وغیرہ شہر شروع سے صفحات گنے ہوں گے تو اتنے گنے ہوں گے یہ سمجھ میں ہے جواب سنت و جماعت فرماتے ہیں حاضر ناظر ہونا یہ اللہ جل شاہ کی صفت ہے اس کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہو سکتی اسی بات پر قرآن احادیث اور علماء کرم کا اتفاق قرآن کی آیات کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں ان میں سے چند یہ ہیں ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا إلا هو هو سادسهم ولا ولا أدنى من ذلك أكثر معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء انعدیم تین شخصوں کی کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جہاں وہ یعنی اللہ ان میں سے چوتھا نہیں ہوتا اور نہ پانچ کی جہاں وہ ان میں سے چھٹا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ یعنی ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ جہاں کے ہی ہوں پھر ان کو قیامت کے دن ان کا کیا ان کو بتلائے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ رات کو خلاف مرضی اسی بات کا مشورہ کرتے ہیں وما تكون في شأن وما تدو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيزون فيه اور آپ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم جو بھی کام کرتے ہو ہم تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو و معاکم این ماکم تم و اللہ بات بصیر تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں احادیث نبویہ سے بھی حاضر ناظر کی صفت صرف اللہ کے لیے ثابت ہے متعدد احادیث میں سے چند حسب زیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا انکم تدعون تدعون سمیعا سمیعا بصیرا بصیرا وهو تدعونه من عنق راحلته صحیح بخاری و مسلم تم تو اس خدا کو پکارتے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے اور تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے جانوروں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان ان ان افضل الایمان تعلم اللہ ما كنت تبرانی یعنی سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو حضرت عبداللہ ابن معاویہ عامری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا فما تسکیت المرء نفسه یا رسول اللہ قال ان یعلم ان اللہ معه حیث ما کان رواہ البزار فی مسندی مسندی بزار یعنی یا رسول اللہ کسی شخص کا اپنے نفس کو پا کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کا یقین ہو کہ انسان جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان یخرج و حجیج النفس ہو خلیفتی سنن ابی داود اگر میں امت اگر میں امت میں ہوتا ہوں یعنی میں اس وقت اگر موجود رہوں تو دجال پر حجر سے غالب ہوں گا اور اگر میں تمہارے درمیان نہ رہا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے اور اللہ تعالی میرے بعد میری امت کی حفاظت کرنے والا ہے دست فیکم وشال کے بعد آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی ہے علماء کا متفق فیصلہ پتہ و بزازیہ ہے قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر بزازية على هاشية هندية فتاوى علم قريك هاشية برها جن نمبر چی صفحہ دو سو صفحہ دو سو چھبیس ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہے بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں وہ سب کچھ جانتی ہیں ایسا شخص کافر ہے فتح و عالمگیریہ کا فیصلہ تزوج وجہ امراتن ولم یخر شہود وقال خدائرہ و رسول را گواہ کر دیں اوقال خدائرہ و او شست گان را گواہ کر کب فرق فتح و عالمگیری جن نمبر دو صبح چار سو تیرہ ایک شخص نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں یا اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا فتح و جواہر اخلاطیہ کا فیصلہ انضام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عالم الغیب یوکفر معذن میں کبھی غی رہی فتو جواہری اخذاتیہ اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ آپ تمام غیب جانتے ہیں تو وہ شخص کافر ہو جائے گا اگر کسی دوسرے کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تو کیوں کر مسلمان رہ سکتا ہے علامہ ابن نجیم مصری ضلع جب شہارت و رسود لا زائنا قید النکاح و یوکفر و اعتقاد النحصی اللہ علیہ وسلم بحر الرائق جگ نمبر پانچ سفر سولہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوگا اور وہ شخص کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب یعنی حاضر ناظر ہیں غیب جانتے ہیں اس کے علاوہ متعدد محدثین فقہ نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات یہ ہو گئی کتاب کی بات